حضرت عبید اللہ بن قعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت قعب کو بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تم کو اپنی بیویوں سے الگ رہنے کا حکم دیتے ہیں میں نے قاصد سے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں اس نے کہا طلاق نہیں بلکہ تو اسے وقتی طور پر الگ رہ اور اس کے قریب نہ جانا میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جا اور ان میں رہ حتیٰ کہ اللہ عز و جل کوئی فیصلہ فرمائے چنانچہ وہ اپنے میکے کے چلی گئی معمر نے ماقل کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچپن